مستد نے بیان کیا ان سے حشیم بن بشیر نے ان سے ابی بشر نے ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت ولا تجہر بصلاطہ ولا تخافت بہا کے بارے میں کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے جب آپ نماز میں آواز بلند کرتے تو مشرقین سنتے اور قرآن مجید اور اس کے نازل کرنے والے اللہ کو اور اس کے لانے والے جبرائیل علیہ السلام کو گالی دیتے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نماز میں نہ آواز بلند کرو اور نہ بالکل آہستہ یعنی آواز اتنی بلند بھی نہ کر کہ مشرقین سن لیں اور اتنی آہستہ بھی نہ کر کہ آپ کے ساتھی بھی نہ سن سکیں بلکہ ان کے درمیان کا راستہ اختیار کر مطلب یہ ہے کہ اتنی آواز سے پڑھ کہ تیرے اصحاب سن لیں اور قرآن سیکھ لیں اس سے زیادہ چلا کر نہ پڑھ صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو نوے